ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے